الباب التاسع والعشرون وثلاثمئة باب كراهة قوله خبثت نفسي میرا نفس خبیث ہو گیا ہے کہنے کی کراہت کا بیان عن عائشة رضی اللہ عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي متفق عليه قال العلماء معنى خبثت غثيت وهو معنى لقست ولكن كره لفظ الخبث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیص ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے کہ میرا نفس لقیس ہو گیا بخاری و مسلم